حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ یا کچھ زائد قرآت نہیں پڑھتا سنن نسائی حدیث نمبر نو سو بارہ